سی تتویر سی تصویر سدھی تتوی سی تصویر سدھی تصویر سدھی تصویر سدھی تصبی سی صدیق اکبر میں خادم صدیق اکبر کا دیوانہ صدیق اکبر کا میں عاشق خدا شاہد سدا دس کا بھرم صدیق اکبر ہے نبی کے بعد سب سے محترم صدیق اکبر ہے خدا شاہد سدا دس کا بھرم اکبر ہے نبی کے بعد سب سے محترم صدیق اکبر ہے کوئی انسان گٹائے گا کہاں تک ان کی عظمت کو کوئی انسان گٹائے گا کہاں تک ان کی عظمت کو بڑا اعزاز ہے یہ کم سے کم صدیق اکبر ہے بڑا اعزاز ہے یہ کم سے کم صدیق اکبر ہے خدا شاہد صداقت کا بھرم صدیق اکبر ہے نبی کے بعد سب سے محترم صدیق اکبر ہے صدیق اکبر کا میں نو کر صدیق اکبر کا میں خادم صدیق اکبر کا دیوانہ صدیق اکبر کا میں عاشق بڑائی کی سند کیا اس بڑھ کر بھی کوئی ہوگی بڑائی کی سند کیا اس بڑھ کر بھی کوئی ہوگی ارشاد رسول محترم صدیق اکبر ہے یہ ارشاد رسول محترم صدیق اکبر ہے خدا شاہد صداقت کا بھرم صدیق اکبر ہے نبی کے بعد سب سے محترم صدیق اکبر ہے صدیق اکبر نو کر صدیق اکبر کا میں خادم اکبر کا دیوانہ صدیق اکبر کا میں عاشق جو اپنی زندگی قربان کر دے ایک اشارے پر جو اپنی زندگی قربان کر دے ایک اشارے پر پروانہ شمہ حرم صدیق اکبر ہے وہی پروانے حرم صدیق اکبر ہے خدا شاہد صداقت کا حرم سے اکبر ہے نبی کے بعد سب سے محترم سے اکبر ہے صدیق اکبر کا میں نوکر صدیق اکبر کا میں خادم صدیق اکبر کا دیوانہ صدیق اکبر کا میں عاشق خدا جانے مقام حضرت صدیق کیا ہوگا خدا جانے مقام حضرت صدیق کیا ہوگا ہمیں اتنی خبر ہے کم سے کم صدیق اکبر ہے ہمیں اتنی خبر ہے کم سے کم صدیق اکبر ہے خدا شاہد صداقت کا بھرم صدیق اکبر ہے نبی کے بعد سب سے محترم صدیق اکبر ہے صدیق اکبر کا میں نو کر صدیق اکبر کا میں خادم صدیق اکبر کا دیوانہ صدیق اکبر کا میں عاشق کتاب زندگی میں باب جب آ طاقت کا کتاب زندگی میں باب جب آیا صداقت کا یہ کہہ کر رکھ دیا میں نے قلم صدیق اکبر ہے یہ کہہ کر رکھ دیا میں نے قلم صدیق اکبر ہے خدا شاہد صداقت کا بھرم صدیق اکبر ہے نبی کے بعد سب سے محترم صدیق اکبر ہے صدیق اکبر کا میں نوکر صدیق اکبر کا میں خادم صدیق اکبر کا دیوانہ صدیق اکبر کا میں آیا صحابہ سب کے سب ہی واجب التعظیم ہے اعجاز صحابہ سب کے سب ہی واجب التعظیم ہے عثمان صحابہ میں مگر سب سے اہم صدیق اکبر ہے صحابہ میں مگر سب سے اہم صدیق اکبر ہے خدا شاہد صداقت کا بھرم صدیق اکبر ہے نبی کے بعد سب سے محترم صدیق اکبر ہے صدیق اکبر تصبل میں نوکر صدیق اکبر تصبل میں خادم صدیق اکبر کا دیوانہ صدیق اکبر کسبل میں عاشق خدا شاہد صداقت کا بھرم صدیق اکبر ہے نبی کے بعد سب سے محترم صدیق اکبر ہے